مقداد بن اسفد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی ستون یا لکڑی یا درخت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہو مگر آپ اسے اپنے دائیں یا بائیں سمت کی طرف کر لیتے اور بالکل اس کے سامنے کھڑے نہ ہوتے تھے حدیث نمبر چودہ سو اکیاسی مسند احمد